عطا خراسانی نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے لیے مشرقین دو طرح کے تھے ایک تو مشرقین لڑائی کرنے والوں سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ کرتے تھے اور وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے دوسرے عہد و پیمان کرنے والے مشرقین کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں کرتے تھے اور نہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے تھے اور جب اہل حرب کی کوئی عورت اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتی تو انہیں اس وقت تک پیغام نکاح نہ دیا جاتا یہاں تک کہ انہیں حیض آتا اور پھر وہ اس سے پاک ہوتی پھر جب وہ پاک ہو جاتی تو ان سے نکاح جائز ہو جاتا پھر اگر ان کے شوہر بھی ان کے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لینے سے پہلے ہجرت کر کے آ جاتے تو یہ انہی کو ملتی اور اگر مشرقین میں سے کوئی غلام یا لونڈی مسلمان ہو کر ہجرت کرتی تو وہ آزاد سمجھے جاتے اور ان کے وہی حقوق ہوتے جو تمام مہاجرین کے تھے پھر عطا نے معاہد مشرقین کے سلسلے میں مجاہد کی حدیث کی طرح سے صورتحال بیان کی کہ اگر معاہد مشرقین کی کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آ جاتی تو انہیں ان کے مالک مشرقین کو واپس نہیں کیا جاتا تھا البتہ جو ان کی قیمت ہوتی وہ واپس کر دی جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو چھیاسی